باب نمبر بارہ شام خون کھو چکی تھیں سرفراز کی پوسٹنگ بہاول پور کی ہو چکی تھی اور وہ تین روز کی چھٹی پر گھر جاتا ہوا شعیب کے گھر رات گزارنے کی گھر سے آیا تھا دونوں گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے سرفراز اپنے دل میں نسیما کی راہ تک رہا تھا اس ایک سال کے اندر سرفراز اور نسیما کی قربت جی اور آپ کی منزل سے گزر کر تم اور تو کی حد تک پہنچ چکی تھی ان دونوں کی دوستی کو شعیب اور اس کے باپ نے بھی انکہے طور پر تسلیم کر لیا ہوا تھا آنے سے پہلے سرفراز نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے شعیب سے جس کی پوسٹنگ اب سیال کوٹ میں تھی ملاقات کا وقت طے کر لیا تھا دونوں تین ماہ کے بعد آپس میں ملے تھے اور بہت سی اپنی اور اپنے دوستوں کی باتیں کر رہے تھے دھوپ ٹل رہی تھی نسیمہ ابھی گھر نہ آئی تھی کچھ ہی دیر میں برگیڈیئر کرار حسین اپنے فوجی فاؤنڈیشن کے دفتر سے جہاں وہ ڈپٹی مینیجر تھے واپس لوٹے اور سرفراز سے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گئے حال احوال پوچھنے کے کے بعد حسب معمول انہوں نے نے اپنی سابقہ سروس کی باتیں شروع کر دیں شعیب بوریت انداز میں سرفراز کو دیکھ کر آنکھیں آسمان کی جانب اٹھائیں مگر برگیڈیئر صاحب اپنی روح میں بولے جا رہے تھے بہاول پور کی پوسٹنگ کوئی پسند نہیں کرتا گرمی ریگستان نو انٹرٹینمنٹ نوجوان افسروں کے لیے Bahawalpur is bad news but I like that dear میں نے وہاں بٹالین بھی کمان کی ہے اور پانچ سال بعد برگیڈیئر بھی کمان کیا ہے ونڈرفل ٹپوگرافی شکار کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں اب تو سنا ہے بڑے بڑے عرب شیخ وہاں شکار کے لیے آتے ہیں ابو اینڈ وٹ ناٹ بسٹرڈ کا شکار کرنے آتے ہیں ان کے خیال میں ان کی مردانگی کے لیے مفید ہے ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں برگیڈیئر صاحب نے اپنا مخصوص فلک شگاف کہہ کہا بلند کیا جس کی گرج سڑک کے پار تک سنی جاتی تھی کہہ کہے کی کی لرزش سے ان مونچھیں اچھلتی رہیں تم نے سڑک پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں کی دیواروں پر سب سے زیادہ قوت مردانگی کے اشتہار ہوتے ہیں جتنے بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اپنی قوت مردانگی کی فکر ہوتی ہے کیونکہ وہی ایک میدان ہے جہاں وہ اپنا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں ہا ہا ہا ہا ہا پاپا شعیب نے ناپسندیدگی کے لہجے میں کہا شبو دس از دائرت بسٹرڈ تو ایک عام سا پرندہ ہے اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتا مردانگی وردانگی آل نان سینس یہ تیل کے پیسے والے عرب دنیا کے سب سے بزدل لوگ ہیں bustard is not going to win them a war مجھے تو بہاول پور اس لیے پسند نہیں کہ دور ہے تین دن کی چھٹی آؤ تو دو دن سفر میں ہی گزر جاتے ہیں شبو تو اب پاس ہی بیٹھا ہے دو گھنٹے کا سفر ہے پھر بھی مہینہ مہینہ بھر دکھائی نہیں دیتا مگر بہاول پور کے ریگستانوں کی کیا بات ہے پھر چولستان کے علاقے میں چلے جاؤ تو اور ہی دنیا ہے وہاں کی زمین میں سوائے خود رو جھاڑیوں کے کچھ پیدا نہیں ہوتا تمہیں علم ہے سرفراز کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے تک وہاں کے لوگ صرف دودھ اور گوشت پر زندہ رہتے تھے نہ اناج کھاتے تھے نہ سبزی مویشیوں کے ریوڑ رکھ لیتے تھے جو جھاڑیاں کھا کھا کر پلتے تھے ان کے مالک ان ان ریوڑوں کو کھاتے اور کا دودھ پیتے تھے بس اٹ میرا مزاج شروع سے ریگستانی رہا ہے وہ اقبال کا شعر تم نے سنا ہوگا ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پروا خرم وہ خزر بے برگ و سما وہ سفر بے میل ان علاقوں کی لمبائی دل میں بلند ہمتی پیدا کرتی ہے مجھے سروس نے موقع نہیں دیا ورنہ ابو اینڈ واٹ ناٹ جا کر اربوں کو ایک دفعہ تو پریڈ کرا کرا کے جنگجو بنا دیا بسٹرڈ اینڈ واٹ ناٹ سب بھول جاتے مگر سروس میں آپ کی باتیں آج تک لوگ کرتے ہیں سرفراز نے کہا آپ کا نام بس نام ہی رہ گیا ہے نا بھائی بات یہ ہے کہ آئی ایم نو بڈیز فول وہ کیا لفظ آج کل رائج ہے چمچا بلڈی فل ورڈس مگر یس آئی ایم نو بڈیز چمچا جو بات سچ ہے منہ پر کہہ دیتا ہوں اگر یہ نقص نہ ہوتا yes it is a fault in many ways تو آج میں تھری اسٹار ہوتا خیر I should not complain service نے مجھے بہت کچھ دیا ہے عزت شہرت روزی کا بندوبست بھی ہو گیا ہے بڑے سے بڑے کے پاس چلا جاؤں اٹھ کے ملتا ہے باقی رہ گئی دولت وہ کوئی اپنے ہاتھ سے تو نہیں لے جاتا باہر ایک گاڑی آ کر رکی اس میں سے نسیما اتری وہ سڑک پر کچھ دیر رکی جھک کر کار کی کھڑکی میں سے اپنی دوستوں سے بات کرتی رہی یہ چھیمی بھی آج کل عجیب چکر میں ہے برگیڈیئر صاحب نے دونوں لڑکوں سے مخاطب ہو کر کہا اس سیاسی پارٹی کے بارے میں جذباتی ہو رہی ہے جلوسوں میں جاتی ہے تمہیں اس کی مصروفیتوں کا علم ہے کبھی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے شعیب نے کہا سرفراز کی آنکھیں سڑک پر لگی تھیں السلام علیکم نسیمہ نے لون میں قدم رکھ کر گرم جوشی سے کہا اس نے اپنے باپ کو ماتھے پر چوما اور کرسی کھینچ کر اس کے برابر بیٹھ گئی کب پہنچے سرفراز نے کلائی اٹھا کر گھڑی دیکھی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے میں ایک گھنٹہ پہلے ہی آ گئی ہوتی بس دیر ہو گئی گاڑی میں کون تھا شعیب نے پوچھا نصیبہ اس کو کسی سے ملنے جانا تھا رک نہیں سکی سلام بھیجا ہے کتنے دن کی چھٹی ہے دو دن کی شبو کہہ رہا تھا تین دن کے لیے آؤ گے سنڈے ملا کر تین دن ہی بن جاتے ہیں سنڈے بھی کوئی دن ہوتا ہے سنڈے کو تو مینڈک بھی چھٹی کرتے ہیں مینڈک ہاں یہ دیکھو نسیمہ نیچے گھاس کی جانب اشارہ کر کے بولی شام ہوتے ہی نکل آتے ہیں مچھر کھانے کے لیے اتوار کو یہ بھی نہیں نکلتے سرفراز ہنس پڑا جھوٹ نہیں ہے میں نے گرے ہیں اتوار کو صرف دو چار پیٹو قسم کے نکلتے ہیں باقی چھٹی کرتے ہیں ملازم نے آ کر پوچھا صاحب چائے اور بناؤں ہاں ہاں بھائی چائے پلاؤ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کھانے کا وقت ہو رہا ہے نسیمہ بولی وہ بھی کھا لیں گے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ تم پھر کسی جلوس میں گئی تھی پاپا آپ کیا جلوس جلوس کرتے رہتے ہیں جلوس نہیں ہوتے جل سے ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ سڑکوں پر جھنڈے لے کر ناچتے پھرتے ہیں میں ان میں نہیں جاتی تم لوگ ان ناتجربہ کار سیاست دانوں کے پیچھے کیوں لگ گئے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی تجربہ کاروں نے ہمارے ملک کی جو درگت بنائی ہے اسی کی وجہ سے ناتجربہ کار آئے ہوئے ہیں بہرحال نئے لوگ نہیں آئیں گے تو سلسلہ کیسے چلے گا پاپا صرف آپ کا لیڈر ہے جسے کچھ نہ کچھ لوگ جانتے ہیں باقی سب رف ریف ہیں ہمارے ملک کا نوے فیصد رف ریف ہے جسے کوئی نہیں پوچھتا ان لوگوں میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو اپیل کرتی ہے رف ریف میں ٹونٹ پی سلی اس پارٹی میں سب سے پہلے تو یہ غریبوں کے حق میں ہیں دوسرے یہ لبرل لوگ ہیں سوسائٹی کی گھٹن کو دور کرنے والے ہیں آپ کبھی چل کر دیکھیں ایسے ایسے حیرت ناک واقعات ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج کے جلسے میں بڑے بڑے گھروں کی عورتیں اپنی ماؤں کے ساتھ جن کو وہ عام طور پر چھونا بھی پسند نہیں کرتی ہاتھ میں ہاتھ دے کر ناچ رہی تھی اسی لیے تو لوگ آپ کے لیڈر کو شوبدہ باز کہتے ہیں پاپا لوگ نہیں کہتے لوگ تو وہاں چل کر جاتے ہیں ایسا دشمن کہتے ہیں لیکن اگر یہ شوبدہ بازی ہی ہے تو ہمارے ملک کو شوبدہ باز کی ہی ضرورت ہے besides he is disloyal brigadier صاحب نے کہا کچھ دیر کے لیے چاروں پر ایک نیم کشیدہ خاموشی چھا گئی نسیما تازہ چائے بنا رہی تھی آپ لوگ چائے پیئیں گے اس نے شعیب اور سرفراز سے پوچھا سرفراز نے اس بات اور شعیب نے نفی میں سر ہلایا اندھیرا بڑھ گیا تھا گھروں کی بتیاں جل چکی تھیں تینوں خاموشی سے چائے پیتے رہے پاپا ان مچھروں کا کوئی انتظام کریں شعیب نے ہوا کے اندر مچھر مارنے کی کوشش میں تالی بجائی اسپرے کرائیں کراتا ہوں دوسرے دن پھر آ جاتے ہیں تمہیں پتہ ہے ڈبلیو ایچ او کی ٹیم مچھر مارنے کے لیے آئی تھی کراچی میں ہی ہار کر واپس چلی گئی ان کی رپورٹ تھی کہ وہ نارمل مچھر مارنے آئے تھے جس کی اڑان دو سو گز تک ہوتی ہے ہمارے مچھر ایک میل تک اڑتے ہیں اب وہ نیا اکوپمنٹ لے کر آ رہے ہیں یہاں اسٹرانگ اسٹف کی ضرورت ہے اتنا اسٹرانگ نہ ہو کہ بندے ہی مرنے لگے سرفراز ہنس کر بولا اس کی بھی ضرورت ہے بابا ہاں ہاں ہاں ہاں دیکھتے نہیں شہر میں گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہے پاپا نسیمہ احتجاجن بولی تمہارے جلوس بھی اسی لیے نکلتے ہیں too many people bread and circuses don't start on that again please Naseema نے کہا یہ سب باتیں ٹھیک ہیں بھائی برگیڈیئر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے مگر ووٹ ووٹ نہیں ملیں گے دونوں کی اس ملک میں اپنی میکینکس ہیں وہ لان کو پار کر کے جا رہے تھے کہ نسیمہ نے آنکھ سے شعیب کو اشارہ کیا پاپا ہم ذرا باہر جا رہے ہیں شعیب نے کہا چابیاں تو پر برگیڈیئر صاحب نے پتلون کی جیب سے کار کی چابیاں ان کی طرف اچھال دیں جنہیں سرفراز نے ہوا میں پکڑ لیا پیٹرول اپنا ڈلوانا برگیڈیئر صاحب بولے بلکہ ٹینک فل کرا کے لانا ہاں ہاں ہاں ہاں کہہ دو کھانا باہر کھائیں گے نسیمہ نے آہستہ سے کہا پاپا کھانا باہر کھائیں گے نسیمہ نے آواز دی برگیڈیئر صاحب نے مڑے بغیر جواب میں برآمدے سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور دروازہ کھول کر گھر کے اندر چلے گئے سردیوں کی آسودہ چمکیلی دھوپ زمین اور آسمان پہ پھیلی تھی موسم کیا بدلا تھا کہ معلوم ہوتا تھا ملک بھر کی رت بدل گئی ہے الیکشن کا دوسرا دن تھا اور تقریباً سارے نتائج موصول ہو چکے تھے انہیں دیکھ کر پارٹی کے اپنے لوگوں نے بڑے بڑے لیڈروں تک نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی تھیں اور دشمن ہوش گنوا بیٹھے تھے کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے صرف ایک طبقہ تھا چھوٹے چھوٹے ورکروں مزدوروں کسانوں اور غریب لوگوں کا جن کا اعتبار پہلے دن سے قائم تھا جس اعتبار نے ان کی آنکھوں میں چمک پیدا کی تھی اور اس میں آخر دن تک بال نہ آیا تھا یہ وہ لوگ تھے جو دونوں کی میکینکس کا علم تو نہ رکھتے تھے مگر جنہوں نے اپنے پاؤں پہ چل کر پرچیاں ڈالی تھیں اور اس مقام کو پہچانتے تھے جہاں ان کا پسینہ گرا تھا انتخابات کے نتائج سے وہ نہ حیران ہوئے نہ پشیمان انہیں علم تھا کہ ایسا ہوگا یہ وہ نسل تھی کہ پہلی بار جس کا بھروسہ اپنے خیال پہ اپنے لیڈر پہ اپنے خدا پہ اور اپنے دل پہ قائم ہوا تھا جس وقت سے اس اعتبار کی شکل ان کے اندر پیدا ہوئی تھی اس وقت سے ان کے اندر ذرہ برابر شک پیدا نہ ہوا تھا بڑے بڑے سیاست دانوں کی زندگیاں ان نتائج نے ادھیڑ کر رکھ دی تھی غریب لوگوں کی یہی قوم تھی جو اعجاز کا اپنا حلقہ تھا اس کے حلقے میں کوئی تجربہ کار سیاستدان نہ تھا صرف وہی لوگ تھے جن کی آنکھوں کی چمک اب دو بالا ہو گئی تھی اعجاز کی اسکیم کامیاب رہی تھی آصف شاہ اور شیخ نصیر کی کشمکش جب بڑی تو باری باری اعجاز کے پاس مدد مانگنے کو آئے آخر میں پارٹی نے دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ٹکٹ نہ دیا بلکہ قومی حلقے کا ایک کریانے کے دکاندار کو اور صوبائی کا ایک چھوٹے آڑتی کو دیا جو دونوں اکثریت سے کامیاب ہوئے یہ دونوں اعجاز کے پرانے ساتھی اور احسان مند تھے اور اعجاز نے ان کی بھرپور مدد کی تھی آج وہ دونوں پچھلے پہر کو اپنے اپنے ڈیروں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے حمایتیوں کے ہمراہ جن کی تعداد حیرت انگیز طور پر دگنی چوگنی ہو گئی تھی اعجاز کے دفتر پر آ بیٹھے تھے اعجاز نے پہلے سے بڑی بڑی رنگ برنگی چھتریوں کا انتظام کر رکھا تھا جو زمین میں گڑی تھیں کچھ لوگ چھتریوں کی چھاؤں میں اور باقی دھوپ میں بیٹھے تھے اعجاز نے اپنی جیب سے چائے کی دیگیں چڑھوائی تھیں دو ڈھول والے دما دم ڈھول بجا رہے تھے سب مزدوروں نے آج کے روز چھٹی کر رکھی تھی اور شوق رنگوں والے کپڑے پہنے ڈھولچیوں کے گرد دھوپ میں کھڑے موٹے موٹے تڑکے ہوئے سفید پیالوں میں سڑک سڑک کر کے چائے پی رہے تھے ڈھول والوں کی ٹولی کی دو فربا اندام بوڑھی عورتیں ہاتھ بلند کیے ڈھول کی تال پر ناچ رہی تھیں سڑک پر ٹریفک رکا کھڑا تھا مگر کسی کو پرواہ نہ تھی کاروں بسوں اور ٹرکوں والے فتح کی دھن میں ہارن پر ہارن بجائے جا رہے تھے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی نئے منتخب شدہ ایم این اے اور ایم پی اے سید باقر علی شاہ اور مختار ڈوگر اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وہاں پہنچے تو اعجاز باہیں کھول کر ان سے گلے ملا پھر سب ایک دوسرے سے ملنے باتیں کرنے اور کہہ کہے لگانے لگے کئی نئے لوگوں نے بے اختیار ہو کر ڈھول کی دھمک پر ناچنا شروع کر دیا ایک بڑی چھتری تلے بچھی کرسیوں پر شاہ صاحب ڈوگر صاحب اور اعجاز آمنے سامنے بیٹھ گئے منظور نے ایک آدمی کو آواز دی چینی کی پیالیاں صاف کر کے اسپیشل چائے لے کر آ کچھ دیر کے بعد میراسیوں نے ڈھول بجانے بند کر کے اپنے چٹکلے شروع کر دیے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بیا رچا ہوا ہے مزدور محنت کش اور دیگر غریب لوگ اس بیساکھی کے ساتھ ممبران اسمبلی سے مخاطب ہو رہے تھے مزدور محنت کش اور دیگر غریب لوگ اس بے باقی کے ساتھ ممبران اسمبلی سے مخاطب ہو رہے تھے گویا ان کا دامن پکڑ کر کھینچ رہے ہوں شاہ جی ایک ایک وعدہ جو کیا ہے وہ پورا کرنا ہے یہ نہ ہو کہ بڑی بڑی اسمبلیوں میں جا کر اپنے وعدوں کو بھول جائیں کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہاں جناب شاہ صاحب اور ملک صاحب یہ یاد رکھیں کہ یہ موقع پھر بھی آئے گا جب آپ ووٹ مانگنے دوبارہ آئیں گے بھائی سولہ آنے درست بات کر رہا ہے جی ایک آدمی جس کی شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ سدا غصے کی حالت میں رہتا ہے بولا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ منافقوں کی نشاندہی کی جائے اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آج ہی آپ کے آگے منافقین کی کتاریں لگ جائیں گی جو آپ کی وفاداری کا حلف اٹھائیں گے اگر اجازت دیں تو میں ابھی ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں باقیر علی شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ رہنے کی تلقین کی یہ خوشی کا وقت ہے میرے بھائی آج کے دن یہ باتیں زیب نہیں دیتی ان کاموں کے لیے بہت وقت پڑا ہے اعجاز آگے جھک کر آہستہ سے بولا اٹھ کر دو لفظ کہہ دیں ضروری ہے لوگ خوش ہو جائیں گے باقیر علی شاہ گویا پہلے ہی تیار بیٹھا تھا اس کے ساتھ ہی اعجاز اٹھا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو آگے آنے کا اشارہ کیا باتوں میں مصروف لوگوں نے ایک دوسرے کو اعجاز کی جانب متوجہ کیا اور اس کی چھتری کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے باقیر علی شاہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا سامنے سامنے کے لوگ بیٹھ گئے میرے بھائیوں دوستوں ساتھیوں باقیر علی شاہ نے بولنا شروع کیا ہم وطنوں مختار ڈوگر نے یاد دلایا اور ہم وطنوں باقر علی شاہ نے کہا میں اور میرے ساتھی مختار ڈوگر صاحب یہاں آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آپ اور خاص طور پر ملک اجاز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دن رات ایک کر کے ہماری کامیابی کا سبب بنایا باقی کچھ بھائیوں نے وعدوں کا ذکر کیا ہے تو جناب والا ہم کوئی سرمایہ دار جاگیردار صنعت کار یا وڈیرے نہیں ہیں ہم عوام میں سے اٹھے ہیں اور عوام میں ہی رہیں گے اپنے وعدے پورا کرنے کی خاطر آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی خاطر اگر ہمیں بڑے سے بڑے آدمی کا دامن بھی کھینچنا پڑا تو ہم گریز نہیں کریں گے آپ کی خاطر اپنے قائد کے آگے بھی بولنا پڑا تو ہم اس سے بھی کبھی نہیں جھجکیں گے خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی امیدوں پر پورے اتریں گے سن سینتالیس کے بعد آج پہلی بار عوام کی فتح ہوئی ہے ہم اس فتح کا احترام قائم کریں گے اس کی حرمت کی خاطر جان لڑا دیں گے مزید برآں وعدوں کی بات نہیں وعدے پینٹ کوٹ والے کرتے ہیں ہم اس نے ہاتھ سے شلوار کا پینچا اٹھا کر دکھایا قائد سے لے کے ورکر تک موٹا جھوٹا پہننے والے لوگ ہیں ہم وعدوں کی نہیں حقوق کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات آج تک کس نے کی ہے حقوق مانگنے سے نہیں ملتے حقوق درخواست کرنے سے نہیں ملتے حقوق ہاتھوں سے پکڑ کر حاصل کرنے پڑتے ہیں ہم باقی شاہ نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا حقوق حاصل کرنے والوں میں سے ہیں بولو قوت کا سر چشمہ عوام ہیں سامعین نے ایک ساتھ کہا ذرا زور سے عوام زندہ باد مجمے نے نعرہ لگایا وہ تمہارا گلا بیٹھ گیا ہے ذرا زور لگا کے بولو تاکہ دشمنوں کے کان بھی کھلیں عوام زندہ باد جواب میں لوگ دھاڑ کر بولے باقیر علی شاہ فاتحانہ انداز میں مڑ کر بیٹھ گیا چند ہی منٹ کے بعد وہ اور مختار ڈوگر اٹھ کھڑے ہوئے اب مجمع نے ان کے نام لے لے کر زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے ڈھولچی جن کو دونوں ممبران اسمبلی بیس بیس روپے دے کر گئے تھے ایک بار پھر زور شور سے ڈھول پیٹنے لگے اعجاز ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک ساتھ چل کر گیا ان کے پیچھے ان کے حمایتیوں کا گروہ تھا ڈھول کی ولولہ انگیز دھمک دور تک ان کا پیچھا کرتی رہی اقتدار کا چمکدار ستارہ جو ان سیدھے سادے لوگوں کے گمان میں راتوں رات ان کی مٹھی کے اندر آ چکا تھا اور طاقت کا سرچشمہ بننے کے خواب دکھلا رہا تھا جلد ہی انگلیوں کے بیچ سے جھمتا ہوا معلوم ہونے لگا انتخاب ہو چکے تھے مگر ممران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے اسمبلی کا اجلاس اب تک نہ ہو سکا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی ڈکٹیٹرشپ کی مختلف بوتلوں میں بند جو حقوق کے جن ہاتھ پیر مارتے رہے تھے جب بوتلیں توڑ کر باہر نکلے تو جمہوریت نے ایک افریت کو جنم دے دیا تھا ایک طرف ملک کے دونوں بازوؤں کی آپس میں چپکلش خطرناک حد تک گہری ہوتی جا رہی تھی دوسری طرف مارشل لاء کی جکڑام بھی قائم تھی لوگوں کے ذہن انتشار کی حالت میں تھے اس صورتحال میں پارٹی کی جانب سے ورکروں اور ٹریڈ یونین فیڈریشن کی طرف سے مزدوروں کو جو ہدایات موصول ہو رہی تھیں ان کی کوئی ٹھوس شکل یا واضح انداز نہ تھا صرف گول مول الفاظ میں کہا جا رہا تھا کہ اپنی تحریکوں کو فعال بنائے رکھو انہیں مرنے نہ دو سست نہ ہونے دو دباؤ جاری رکھو جس نہج پر یہ پہنچ چکی ہیں اسے برقرار رکھو سیاست دانوں کے مقابلے میں اعجاز کا کام نسبتاً آسان تھا سیاست دانوں کے ہاتھ میں کوئی کارگر شہر نہ تھی سوائے کاغذ ممبری کے اور سیاست کے اصل فوائد سرکاری محکموں اور افسروں سے اپنے لوگوں کے کام نکلوانے کے عوامل ان کی دسترس سے باہر تھے جبکہ اعجاز کا روزمرہ کا کام حسب سابق جاری تھا کارخانے چل رہے تھے تنظیم قائم تھی چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہو رہے تھے سلجھائے جا رہے تھے کشمکش رواں تھی مگر اب اعجاز کے اندر ایک تبدیلی آ چکی تھی اس کا دل بڑی حد تک اس اچی بچی کام سے اٹھ گیا تھا اس روزانہ کے معمول میں جس کے اندر وہ جذب رہا کرتا تھا اب اس کے لیے وہ کشش نہ رہی تھی جو پہلے تھی بات کو کسی حد تک مختصر اور سادہ کر کے یہ کہا جا سکتا تھا کہ اسے سیاست کا چسکا پڑ گیا تھا مگر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کا جذبہ ایک سیڑھی اوپر کی بلندی پہ پہنچ گیا تھا جس میں اب ساری قوم کے غریبوں کی حالت سدھارنے کا تصور شامل تھا اپنے حلقے کے سیاست دانوں سے اس کا رابطہ تقریباً روز مرہ کی بات تھی یہ لوگ تاریخی عوامل اور کچھ قسمت کے زور پر منتخب ہو گئے تھے مگر انہیں اس زندگی کا کوئی تجربہ نہ تھا اعجاز نے جو اسکیم الیکشن کے دوران سوچی اور چلائی تھی اس کی مکمل کامیابی نے اس کے اندر اعتماد کا ایک نشہ پیدا کر دیا تھا مزدور تحریک میں کام کرتے ہوئے اسے سال ہا سال گزر چکے تھے مگر اب آ کر پہلی بار اسے سیاست کی اصل رمزوں کا علم ہوا تھا کہ اقتدار میں ہونے یا اقتدار سے باہر ہونے کی شرط سے بالا تر سیاست کے کاروبند میں ایک اپنا اختیار قوت کا احساس ہوتا ہے جس کی خاطر لوگ بڑے بڑے کام چھوڑ کر عمریں گنوا دیتے ہیں اعجاز کی اہمیت میں اضافہ ہونے کے ساتھ بہت سی نئی جگہوں پر اسے جلسوں میں شمولیت کی دعوتیں موصول ہونا شروع ہو گئی تھیں اس کی تقریر میں روانی آ گئی تھی اب اسے تقریر لکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی دو چار بنیادی تقریروں کو جوڑ توڑ کر موقع کے مطابق خاصی پر اثر فل بدی تقریر کی جا سکتی تھی جب وہ سٹیج پہ کھڑا ہو کر دو سو مزدوروں کو خوش آئند مستقبل کی خبر سناتا تو اس مستقبل کے بے اصل ہونے کے باوجود اعجاز کو اپنے دل میں یقین ہوتا کہ جو بات وہ کر رہا ہے وہ سو فیصد سچ ہے اور وہ یہ بات کہنے کا حق برادر ہے اسی یقین کی بنیاد پر اپنی نظروں میں اس کی حیثیت قائم تھی اور اسی عزم کے باوصف تالیوں اور زندہ باد کے نعروں کی آوازیں سن کر خود اختیاری کا جذبہ اس کے اندر ایک نشہ آور دوا کی مانند پھیل جاتا تھا ایک روز اچانک اسے خیال آیا کہ یہ کیفیت اس نئے نویلے احساس سے مشابہ تھی جو اس کے اندر اس اس اس روز پیدا ہوا تھا جب برسوں پہلے نے سڑک کے بیچ ویلا کرتی ہوئی عورت کنیز کو دیکھا تھا اس احساس کے اچمبے کو اور کوئی شے پہنچ نہ پاتی تھی سوائے اس موقع کے جب وہ بھری رفتار سے تقریر کر کے بیٹھتا اور سینکڑوں لوگوں کے نعروں کی آوازیں اسے سر پہ اٹھا لیتی تھیں ممکنات میں سے ہے کہ یہ ایک کھوکھلا ڈھانچہ تھا جس کے سہارے وہ یہ کھیل جاری رکھے ہوئے تھا مگر اسی یقین اور عزم کے بل پہ اس کے دل میں غریبوں کی تقدیر بدلنے کا ارادہ پختہ ہوتا جا رہا تھا اغلب یہ تھا کہ اپنی توصیف کا نشہ اور غریبوں کا درد دونوں ایک دوسرے کو سہارا دینے کا سبب بن رہے تھے اعجاز کے گرد منڈلانے والے لوگوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کبھی افواہ اڑتی کہ جیسے ہی نئی حکومت نے انتظام سنبھالا اعجاز کو ترقی دے کر لیبر کی منسٹری میں کسی اہم سرکاری عہدے پر تعینات کر دیا جائے گا کبھی خبر آتی کہ ملک اعجاز لیبر کے وفد کے ساتھ بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں مگر یہ مواصلات زیادہ تر اس کے اپنے لوگوں کی اختراعات ہوتی تھیں اب خود اس کے اپنے ہواری اکٹھے ہونے شروع ہو چکے تھے اعجاز گو سکینہ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ الیکشن سے نبٹ کر وہ اپنی فارغ زمین کو فصل کے لیے تیار کرے گا مگر اسے اس کی فرصت ہی نہ ملی تھی کھائیں گے کہاں سے سکینہ کہتی گیہوں نہ بوئی تو آٹا کس سے اللہ واسطے مانگ کر لائیں گے کیا ایسا موقع آیا تو خرید بھی سکتے ہیں اعجاز جواب دیتا گنا تو کھڑا کھڑا بک ہی گیا ہے اور زمین خرید کر سر پر مارنے کے لیے رکھی ہے اعجاز وقت کو ٹالتا ہی رہا بیشتر اوقات جب وہ سو کر اٹھتا تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی آدمی آ کر اس کا انتظار کر رہا ہوتا اور اعجاز ناشتہ کر کے سیدھا شہر چلا جاتا آخر جب سکینہ نے وقت ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو گھر سے نکل پڑی اعجاز کے پیچھے اسرار کر کے اس نے جو کالا برقع سلوا رکھا تھا اور جسے اس نے صرف ایک مرتبہ کسی شادی پر نقاب الٹ کر پہنا تھا وہ اس نے طے کر کے صندوق میں رکھ دیا اور بدن پر موٹا کھیس لپیٹ کر رقبے پر پہنچ گئی چند روز کے بعد گل افروز نے اطلاع دی کہ منڈی چلنی شروع ہو گئی ہے اور مال بک رہا ہے سکینہ نے چند روز انتظار کیا اور جب سٹاک کیا ہوا مال آدھا رہ گیا تو اس نے گل افروز کو بیلنا چلانے کا حکم دیا ایک طرف سے کماد کاٹ کاٹ کر شوگر مل کے لیے لادا جا رہا تھا مخالف جانب سے گڑ کے لیے گنا کاٹا جانے لگا سارا کاروبار اب سکینہ کی نگہ بانی میں چل رہا تھا سوائے منڈی کی اگراہی اور مل کے نقد لین کے سوائے منڈی کی اگراہی اور شوگر مل کے نقد لین دین کے جو اعجاز کے ہاتھ میں رہے صرف پہلے روز اعجاز نے سکینہ سے اتنا پوچھا تھا تو نے بیلنا چلوا دیا ہے ہاں سکینہ نے آرام سے جواب دیا تھا کمات تو مل کو بک چکا ہے بل جتنا وصول کرے گی اتنے کے پیسے دے دے گی سارے کمات کا کوئی ٹھیکہ ہے اعجاز منہ مو موڑ کر چپکا ہو رہا دراصل اس کے ذہن سے ایک بار اتر گیا تھا پھر چند دن کے بعد وہ شہر سے لوٹا تو اس کے خالی مربع پر چاچا احمد حل چلا رہا تھا اس نے الیگ سلیگ کے علاوہ چاچے سے کوئی بات نہ کی مگر گھر آ کر سکینہ سے بولا چاچا میرے رقبے پر حل چلا رہا ہے پو نکل گیا ہے اور گیہوں کی بیائی ابھی شروع نہیں ہوئی تم کبھی ادھر ادھر نظر ڈالو تو تمہیں پتہ چلے دوسروں کی فصل دو دو ہاتھ کھڑی ہو گئی ہے تمہیں تو بس ایک ہی کام ہے نہ ادھر سے فارغ ہو گے نہ فصل کا کچھ کرو گے گھر میں تینوں وقت کا کھانا کھانے والی چار جانے ہیں پھر چار آدمیوں کی روٹی بیلنے پر جاتی ہے پچیتری فصل ہوگی پر دانے تو اندر آئیں گے ابے سے جتنا بھی ہو سکا چار کلے چھ کلے روٹی تو چلے گی اعجاز اس بار بھی چپ رہا اس کا دماغ کہیں اور الجھا ہوا تھا ورکروں میں بے چینی پھیل رہی تھی کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا تھا ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاسی جھگڑے گمبھیر شکل اختیار کرتے جا رہے تھے یہ بھی افواہ تھی کہ فوج تصفیہ ہونے نہیں دے رہی کیونکہ بنگالی حکومت سے احکام لینے پر تیار نہیں ان حالات میں پارٹی کے لیڈر نے اپنے ورکروں کو خاص طور پہ طلبہ کو سڑکوں پہ نکال لانے کی دھمکی دے دی تھی شہر میں ایک بڑا جلسہ منعقد ہونے کی خبر آ رہی تھی تاریخ مقرر نہیں ہوئی تھی مگر پارٹی کے لوگ ابتدائی انتظامات میں مصروف تھے فرق صرف یہ تھا کہ اس بار اعجاز سے براہ راست رابطہ نہ کیا گیا تھا اور نہ اطلاعات باہم پہنچائی جا رہی تھیں کئی پیغامات بھیجنے کے بعد بھی ہلکے پارٹی کے سربراہان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تھا جیسے جیسے یہ بات بڑھتی جا رہی تھی اعجاز کی حیثیت مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی اگر یہ بات اس حد تک نہ جاتی تو اعجاز اپنے دفتر سے اٹھ کر پارٹی کے دفتر میں چلا جاتا اور وہاں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی صفائی ہو جاتی مگر محض اتفاقیہ طور پر اب حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا تھا کہ اس کے دل میں محل آنی شروع ہو گئی تھی اب چل کر وہاں جانا اسے اپنی حیثیت کو کم کرنے کے برابر نظر آنے لگا تھا حاسد ہیں ملک جی منظور اسے کہتا آپ کی پوزیشن کو دیکھ نہیں سکتے جب ضرورت تھی تو میاؤں میاؤں کرتے روز آ جایا کرتے تھے ایک دن الٹے پاؤں چل کر آئیں گے یہ لوگ کل کلاں کی پیداوار ہیں آپ کی تو ساری عمر کی خدمت ہے آخر ایک روز اتفاق سے سڑک پر اعجاز کی باقی رلی شاہ سے مٹ بھیر ہو گئی شاہ صاحب اعجاز نے خوش خلقی سے کہا بڑی دیر سے ملاقات نہیں ہوئی کیا حال چال ہیں آپ تو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے ہیں کیا حال پوچھتے ہیں ملک صاحب آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے ایک افراتفری کا عالم ہے بے چینی ہی بے چینی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں آپ خوش قسمت ہیں ہزار دو ہزار لوگ کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں پوچھیں لاکھوں آدمی ہیں ہر کوئی اپنی بولی بولتا ہے ہمارا گرے بان پکڑتا ہے سچی بات ہے آپ سے کیا چھپی ہوئی ہے میں دکانداری کر کے پیٹ پالتا تھا اب اس بکھیڑے میں پڑ کے میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا ہے اپنی حکومت آئے تو کوئی وسیلہ بنے اب تو اسی امید پر بیٹھے ہیں درست فرمایا آپ نے شاہ صاحب مگر آپ کا ہی نہیں سبھی کا حال ایسا ہے آپ کو میں اپنے گھر کی بات بتاؤں میری پچیس کلے زمین خالی پڑی ہے اتنی فرصت نہیں ملی کہ اس میں سال کے دانے ہی بیج دوں اب آ کر میری گھر والی نے اپنے باپ سے کہا ہے کہ دو چار کلے تیار کر کے بیائی کر دے اب وہ ساٹھ سالہ آدمی میری سال کی گندم بیج رہا ہے یہ تو ہمارا حال ہے خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی یہ بتائیے کہ کسی جلسے ولسے کی خبر آ رہی ہے کہاں ہے کیسا ہے کچھ ہمیں بھی بتائیں ہمیں تو ملک صاحب پارٹی ہیڈ کوارٹر سے یہی اطلاع ملی ہے کہ جلسے کے انتظام کے لیے تیار رہیں اور مزید ہدایات کا انتظار کریں آپ کو بھی لیبر فیڈریشن یا جہاں سے بھی ہدایات آتی ہیں آ جائیں گی اعجاز بہت ضبط کر چکا تھا آخر بولا قبلہ شاہ صاحب گستاخی معاف عرض یہ ہے کہ الیکشن میں بھی آپ کو کوئی علم نہیں تھا کہ ہمیں کہاں سے ہدایات موصول ہوتی ہیں تو کیا آپ ووٹ لینے ہماری فیڈریشن کے پاس گئے تھے ارے بھائی ملک اعجاز تم تو خفا ہو گئے میں کہہ رہا تھا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے لیے بندے لے جانے کی خاطر ہماری خدمات کی ضرورت پڑی تو پھر فیڈریشن کے چکر ہی لگیں گے بھائی بات تو سنو حضور میں نے دس بندوں کے ہاتھ آپ کو اور دس کے ہاتھ ڈوگر صاحب کو پیغام بھیجے ہیں آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک آدمی کے ہاتھ ہی جواب بھیج دیں میرا کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں اگر پارٹی کی کامیابی ہوتی ہے تو اس کا آپ ہی کے سر ہوگا آپ پارٹی کے نامزد ہیں اعجاز میں پہلی فرصت میں بذات خود آ کر بات کی صفائی کروں گا مگر کئی روز گزر گئے نہ باقر علی شاہ آیا نہ مختار ڈوگر اور نہ ہی ان کا کوئی آدمی اعجاز دل ہی دل میں پیش و تاپ کھاتا رہا اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا جب ایک بار یہ خیال اس کے دل میں راہ پا گیا تو پھر چھلانگ پھلانگ کر بڑھتا ہی گیا اعجاز کو اپنی پوزیشن پھسلتی ہوئی ہوئی محسوس جیسے کسی نے اس کے کندھے سے چادر چادر اچک لی ہو اسے کا دکھ تھا اس نے پچھلے ایک برس کے اندر لیبر کے کام سے ہٹ کر پارٹی کی خاطر کام کیا تھا اور وہ ایسی بدسلوکی کا مستحق نہ تھا اب آ کر اسے محسوس ہونا شروع ہوا کہ وہ سیاست کے داؤ پیش تھے ابھی واقف نہ ہوا تھا اس کے ذہن میں کوئی کوئی تجویز اس جال سے بچ نکلنے کی نہ آ رہی تھی اس جال کی خاصیت ایسی تھی کہ کستا ہی چلا جا رہا تھا اب اس کے لیے پسپا ہونا دشوار ہو گیا ایک روز اعجاز اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ منظور ایک شخص کے ہمراہ داخل ہوا یہ چیما صاحب ہیں منظور تارفن بولا آپ سے ملنے آئے ہیں اجاز نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا ہیڈ ماسٹر صاحب وہ حیرت سے بولا یہ شخص اس کا پرانا ہیڈ ماسٹر محمد نواز چیما تھا مگر اس کا حلیہ اس قدر بدل چکا تھا گویا کوئی اور ہی آدمی ہو ہو اس کے بال تمام تر سفید چکے تھے چہرہ مٹھی میں مڑوڑے ہوئے کاغذ کی مانند لکیروں کا جال بن گیا تھا گال پچک کر لٹک گئے تھے اور جسم گھل کر آدھا رہ گیا تھا اعجاز اسے پہچان کر اس طرح چونکا کس سالوں پہلے اس شخص کے ہاتھوں اس کا جو حشر ہوا تھا وہ تزلیل جس نے اس کی زندگی کا رخ موڑ دیا تھا اسے بھول گئی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا السلام علیکم اجاز نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا آپ کہاں ہیں بیٹھیے تشریف رکھیے ہیڈ ماسٹر شیما آہستہ سے کرسی پر بیٹھ گیا معاف کیجیے میں پہلی نظر میں آپ کو پہچان نہیں سکا آپ کی صحت تو ٹھیک ہے جی نہیں نواز شیما مستقل آنکھیں نیچے کیے ہوئے بولا شوگر کا مریض ہوں اللہ رحم کرے اعجاز نے کہا آج کل تو اس کا علاج دستیاب ہے جی ہاں نواز شیما ہولے سے بولا مگر اس کے سر کی جنبش سے ظاہر تھا کہ اس نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا ہے اور مایوس ہو چکا ہے اعجاز چند لہجے تک اسے دیکھتا رہا آہستہ آہستہ اسے ماضی کی یاد آ رہی تھی مگر اس وقت رنج کی بجائے اس کے دل میں سب سے اوپر جو احساس تھا وہ سامنے بیٹھے ہوئے اس شخص کی حیت پہ حیرت کا تھا ہمارے اسکول تبدیل ہو گئے تھے اعجاز نے کہا جی ہاں نواز سیما نے جواب دیا ساحوال چلا گیا تھا اب دو سال سے باغبان پورا گورنمنٹ ماڈل اسکول میں ہوں اچھا یہ تو اپنا ہی علاقہ ہے ہمیں خبر تک نہیں ہوئی دو سال سے ہیں اعجاز حیرانی سے سر ہلا کر بولا بہت بڑا اسکول ہے ہیڈ ماسٹر ہیں جی ڈپٹی ہیڈ ہوں یہاں سے ہیڈ کا گریڈ اوپر ہے کچھ سیکنڈ کے لیے پھر خاموشی ہو گئی اعجاز کے دل میں مختلف اور متضاد جذبات تھے منظور بیٹھا دو انگلیوں سے میز کو کو بجا رہا تھا جس کی آواز اعجاز ناگوار گزر رہی تھی اس نے ہاتھ اٹھا کر منظور کو منع کیا اعجاز ادھر کیسے آج ادھر کیسے آنا ہوا اعجاز نے سنجیدگی سے پوچھا نواز شیما نے حلق سے دو ایک پر ایسے آواز نکالی جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر رک رہا ہو پھر اس نے منہ کے آگے مٹھی رکھ کر آہستہ سے حلق صاف کیا اور آنکھیں اٹھائے بغیر کمزور سی آواز میں بولا ملک صاحب میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ کے پاس کوئی غرض لے کر آؤں مجھے احساس ہے کہ ایک وقت میں میرے ہاتھ سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی میرا کوئی حق نہیں بنتا وہ رک گیا کوئی بات نہیں چیما صاحب اعجاز کچھ توقف سے بولا قصہ کیا ہے بتائیے چیما نے اینک اتاری اور جیب سے رومال نکال کر آنکھوں پہ دبایا پھر اسی رومال سے شیشے صاف کر کے اینک ناک پہ لگائی اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کو کوئی بات نہ سوچ رہی ہو اعجاز چپکا بیٹھا انتظار کرتا رہا ایک منٹ کے بعد نواز چیما بولا میں اپنے کیے پر عمر بھر شرمسار رہوں گا چھوڑیے چھوڑیے اس قصے کو گیا وقت گزران جو ہوا اچھا ہوا اعجاز ہنس کر بولا اگر آپ مجھ سے استعفی طلب نہ کرتے تو آج میں اسکول ماسٹر ہی ہوتا ٹھیک ہے نا چلیے بتائیے کیا بات ہے نویں درجے کا ایک طالب علم تھا اس کی سفارش آئی لڑکا نالائق تھا میں اسے کیسے پاس کر سکتا تھا اب اس کے سفارشی نے استادوں سے مل کر میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک شروع کروا دی ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی نوکری پکی ہے کہیں دور دراز کے قصبے میں تبدیلی ہو سکتی ہے چیما نے کہا سفارشی بارسوخ آدمی ہیں اب تو اسمبلی کا ممبر بھی ہو گیا ہے اعجاز کے کان کھڑے ہو گئے کون ہے مختار ڈوگر ٹیچرز یونین کی لوکل برانچ میں ایک عہدے دار اس کا سگا رشتے دار ہے اس کے ذریعے اس نے یہ قصب کروایا ہے اچھا پھر وہ نواز چیما سے مخاطب ہوا یونین میں اس کے رشتے دار کا نام کیا ہے عرفان ڈوگر اعجاز کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا ٹھیک ہے چند منٹ سوچنے کے بعد وہ بولا میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا قصہ ہے ایک آدھ دن دے مجھے اس کے علاوہ نواز چیما کی آواز یکدم بڑے لچر الزامات میرے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں میں بوڑھا آدمی ہوں ریٹائرمنٹ میں ایک سال رہ گیا ہے اب آخری عمر میں یہ سازشی ٹولہ میرے خلاف کھڑا ہو گیا ہے میں فیملی والا آدمی ہوں میرے بچے ادھر زیر تعلیم ہیں میں ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا میرے منہ میں الفاظ نہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں میں شرم سار ہوں خدا جانے کس طرح اس کی آواز ٹوٹ گئی اور الفاظ گلے میں پھنس کر رہ گئے اس نے جیب سے رومال نکالا اور منہ ڈھانپ کر رونے لگا بھائی چیما صاحب چیما صاحب اعجاز گھبراہٹ اور تسلی کے ملے جلے انداز میں بولا چیما صاحب ایسی کوئی بات نہیں کنٹرول کریں میں سنبھال لوں گا معاملہ رفا دفا ہو جائے گا فکر نہ کریں منظور چیما صاحب کو پانی پلا نواز چیما نے رومال میں ناک سنکی پھر طے کر کے اس سے آنکھیں اور چہرہ خوش کیا اور دوبارہ اینک لگا لی پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گلاس پکڑا پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور گلاس میں اس پر رکھ دیا ایک منٹ تک وہ آنکھیں جھکائے بیٹھا رہا پھر اچانک کھڑا ہو گیا اجازت چاہتا ہوں وہ ادب سے بولا ٹھیک ہے چیما صاحب معاملہ درست ہو جائے گا یہ کام میرے ذمے ہے اعجاز نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا فکر نہ کریں نواز چیما جلدی سے ہاتھ ملا کر دفتر سے نکل گیا اعجاز کو خاموش دے کر منظور بھی چپ رہا کچھ دیر کے بعد اعجاز اپنے خیال سے سے نکل کر منظور مخاطب ہوا تم ایک کام کرو ٹیچرز یونین کی لوکل برانچ میں جاؤ اور عرفان ڈوگر کو پکڑو سے ہی پتہ چل جائے گا اس کو میرا پیغام دو کہ چیما کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے درست منظور بولا تسلی سے بات کرنا منہ پر نہ دے مارنا اسے سمجھا دینا کہ چیما اپنا آدمی ہے امید تو ہے کہ اس کی عقل میں بات آ جائے گی ہاں اگر اس نے تڑا کی تو پھر اصل پیغام دینا کہنا کہ چیما صاحب کو کوئی ذکر پہنچی تو یاد رکھنا ہمیں بھی گر آتے ہیں میں برانچ ہی تڑوا دوں گا سمجھ گئے بالکل سمجھ گیا جی مگر کوشش کرنا کہ کام آرام سے ہی ہو جائے چل اب جا تیری کاراستانی بھی دیکھتے ہیں دو گھنٹے کے بعد منظور وہاں سے لوٹا بات ہی کوئی نہیں جی بڑے پیار سے کام نکل آیا ہے یہ عرفان ڈوگر تو آپ کا گرویدہ ہے کہنے لگا کہ ٹیچر یونین کا پہلا مظلوم تو ملک ہی تھا مختار ڈوگر کو لیڈر بنے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے ہیں ملک کو تو ہم پوجتے ہیں ملک جی ایک بات بتائیں کیا یہ چیما ہی تھا جس نے آپ کو نکالا تھا ہاں ہاں اعجاز بے صبری سے بولا کئی سال ہو گئے ہیں اس بات کو اسی لیے تو شرمندہ ہو رہا تھا بہرحال عرفان ڈوگر بھی کہہ رہا تھا کہ تعمیل کرنا ہم پر لازم آتا ہے مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی جس آدمی نے ملک اعجاز کی روزی چھینی اسی کی آپ مدد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اعجاز بولا اتنی مدت کے بعد بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی تو نے مرنے والا ہو رہا تھا مجھے تو ڈر ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی گزر جائے گا خیر کوئی پکی بات بھی کی تو نے جی کوئی پکی کی ہی پکی پتھر سے بھی پکی عرفان ڈوگر کہتا ہے رشتے داری رہی ایک طرف ملک اجاز نے تو ساری عمر خدمت کی ہے اس کا پیغام ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے چیمے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا قرارداد واپس لے لی جائے گی میں نے کہا تم فکر نہ کرو مختار ڈوگر کو ہم سنبھال لیں گے اعجاز جو میز پر کوہنیاں رکھے آگے جھک کر بات سن رہا تھا تمانیت سے لبوں میں مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا دروازے سے باہر دیکھتا ہوا ہولے ہولے مسکرا کر مونچھوں پہ انگلیاں پھیرتا رہا گویا اس دوہری فتح کے لمحے کا لطف لے رہا ہو اگلے ہی روز مختار ڈوگر دو ہواریوں کے ہمراہ اعجاز کے دفتر آ پہنچا ملک اعجاز میں آج تم سے دو دو باتیں کرنے آیا ہوں وہ کرسی پر بیٹھتے ہی بولا جی آیا نو ڈوگر صاحب ہم یہاں اور کس لیے بیٹھے ہیں باتیں سننے کے لیے ہی تو ہم ہر وقت حاضر ہیں پیغام بھیج دیتے میں آ جاتا تکلیف کیوں کی آپ نے اعجاز نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ بتاؤ کہ جس ظالم نے تجھے نکالا ذلیل کیا اسی کی مدد کے لیے تو اپنوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اعجاز ہاں؟ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا مختار تو نے ایک ساتھ دو سوال کر دیے ہیں پہلے تو یہ کہ میری فطرت کے اندر دل میں کینہ رکھنے کی عادت نہیں اس وقت حالات کے مطابق اس نے جو قدم اٹھایا ٹھیک اٹھایا اور اب میں نے جو کیا درست کیا دوسرے یہ کہ کن اپنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی میں نے جرت کی ہے مختار ڈوگر نے حیرت سے اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا جیسے اعجاز کی بات پہ اسے یقین نہ آ رہا ہو پھر وہ اپنا سیاہ رنگ لمبے لمبے دانتوں والا بھاری چہرہ اعجاز کی طرف موڑ کر بولا ملک تجھے پتہ نہیں کہ اس ظالم نے میرے یتیم بھتیجے کو نجائز فیل کر دیا ہے وہ آج میٹرک کی تیاری کر رہا ہوتا بچارہ نویں میں دھکے کھا رہا ہے ملک مختار یہ بات تو ہم آج پہلی بار تم سے سن رہے ہیں اور وہ بیڈ کریکٹر بھی ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں جو بچے اس سے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں ان کی گواہی ہے یہ تو بات کی باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا تو کیا مجھے سانپ نے کاٹا تھا کہ تیرے مخالف کوئی کام کرتا میں نے اپنے تئیں ایک بوڑھے لاغر آدمی کی مدد کے لیے عرضی بھیجی تھی یونین والوں نے منظور کر لی ان کی مہربانی ہے مختار ڈوگر نے دوبارہ بے یقینی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ملک تجھے واقعی علم نہیں تھا کہ میں نے یہ کام کروایا ہے بالکل نہیں نے نفی میں سر ہلا کر کہا کیوں منظور ملک مختار صاحب آشا وکلا یہ بات ہم آپ کے منہ سے سن رہے ہیں ہمارے کان میں بھنک بھی پڑ جاتی تو ہماری کیا مجال تھی ہم اور آپ کوئی دو ہیں منظور نے ساتھ ہی چائے کی پیالی پیش کی مختار ڈوگر ہاتھ ہلا کر بولا نہ نہ ملک اعجاز تیری چاہ مجھے اس وقت تک منظور نہیں جب تک تو اس سور کی مدد سے ہاتھ نہیں کھینچے گا اعجاز چند لہجے تک سیدھا مختار ڈوگر کو دیکھتا رہا ظاہر ہوتا تھا کہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اصل میں وہ اس لمحے کا لطف لے رہا تھا اب کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا ڈوگر صاحب سارا معاملہ رابطے کا ہے اگر رابطہ قائم رہے تو ممکن ہی نہیں کہ ایسے واقعات ہوں آپ نے رابطہ توڑ دیا کام غلط ہو گیا اب تو جناب عرض یہ ہے کہ اصول کا معاملہ ہے اور اصول سے زیادہ عزت کی بات ہے یہ یونین کے کام ہیں آپ کا کام مختلف نوعیت کا ہے ہمارا مختلف نوعیت کا دونوں کاموں کی کارکردگی بھی مختلف خطوط پر استوار ہے یونین کے کام اس طرح نہیں چلتے کہ صبح ایک بات کرو اور شام کو دوسری اگر ایسا ہو تو مل مالکان ہمیں ایک دن میں کھا جائیں اصل میں درست لائحہ عمل یہی ہے کہ آپ ہمارے کام میں دخل نہ دیں اور ہم آپ کے کام میں دخل نہ دیں بلکہ جہاں ضرورت پڑے دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں یہ صرف رابطے کی بات ہے مختار ڈوگر معمولی پڑا ہوا سیدھا سادہ آدمی تھا ووٹ اسے پارٹی کی بنا پر ملے تھے اور ٹکٹ برادری اور لوگوں کے درمیان اس نے سلوک کی وجہ سے دیا گیا تھا اعجاز کی بات اس کی سمجھ سے کچھ زیادہ طویل اور پیچیدہ ہو گئی تھی وہ بے سمجھی سے ایک منٹ تک اعجاز کو دیکھتا رہا پھر بولا یہی تو ساری بات ہے ملک اعجاز رابطہ ہی اصل چیز ہے کیوں سردارے وہ اپنے ایک ساتھی سے بولا عوام کے اندر رابطے کی وجہ سے ہی ہماری کامیابی ہوئی ہے کیوں کوئی غلط بات ہے بالکل درست فرمایا سردار بولا رابطہ مہم ہی کامیابی کا راز ہے ہم نے آپ سے کب رابطہ توڑا ہے ملک ڈوگر نے پوچھا اب اعجاز نے محسوس کیا کہ مختار ڈوگر اس کی مٹھی میں تھا اس نے ٹیک لگا کر کرسی پر اپنا جسم پھیلایا توڑا کیوں نہیں اس جلسے کی مثال ہی لو جو ہونے والا ہے میں نے کوئی دس آدمی تمہارے پاس بھیجے ہیں تاکہ کچھ معاملات حاصل ہو اور مل جل کر انتظام کرے تمہاری طرف سے ایک کا بھی جواب نہیں آیا میرے پاس تیرا ایک بندہ نہیں آیا کیوں سردارے ملک اعجاز کا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا ہے نہیں جناب سردارے نے جواب دیا ہمارے پاس کوئی پیغام پہنچتا تو ہم جواب دیتے ہمیں کوئی خواب تو نہیں آئی تھی میرا ایک آدمی باقر علی شاہ سے مل کر آپ کے نام پیغام چھوڑ کے آیا اعجاز نے کہا باقر شاہ کے پاس مختار ڈوگر کرسی سے اچھل پڑا پھر مانی خیز انداز میں آنکھیں پھیلا کر اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر ہاتھ ماتھے پر مار کر بولا دیکھا اب پتا چلا نا کہ بات کیا ہے اسی کے ساتھیوں نے سر ہلا کر اتفاق کیا پھر مختار اعجاز کی جانی مڑا اور انگلی چھت کی جانی اٹھا کر بولا ملک خدا حاضر ناظر ہے باقر شاہ نے مجھ سے ایک بات نہیں کی کمرے میں اعجاز منظور مختار ڈوگر اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ کوئی نہ تھا بھائی منظور مختار ڈوگر نے جانی انداز میں بازو ہلا کر دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا منظور نے اعجاز کی طرف دیکھا اعجاز نے سر کے اشارے سے اس کی تائید کی جب منظور دروازہ بند کر چکا تو مختار ڈوگر آگے جھک کر رازداری سے بولا ملک اعجاز آپس کی بات ہے آپس میں رہے باکر شاہ میری مخالفت کر رہا ہے ہیں اعجاز نے مبالغہ آمیز دلچسپی ظاہر کی ہاں ہمارے پاس ثبوت ہے مگر کیسے اعجاز نے پوچھا میرے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہتا ہے میں پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوں بیٹھا رہتا ہوں کام نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ اور خود لوگوں کو میرے تک پہنچنے نہیں دیتا اس نے حکم دے رکھا ہے کہ کام کروانے کے لیے سب اس کے پاس آئیں یہ بات سچ ہے اعجاز نے حیرت سے پوچھا ہمارے پاس یہ بات سچ ہے اعجاز نے حیرت سے پوچھا ہمارے پاس ثبوت ہیں سردار قرآن اٹھاتا ہے کیوں سردارے بالکل جی میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں کس بات پر اعجاز نے پوچھا سردارے نے بے سمجھی سے مختار ڈوگر کو دیکھا مختار ڈوگر بولا اوے بتا نا کہ تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں سردارے نے کہا مگر کیوں اعجاز نے پوچھا ہیں جی کس وجہ سے وہ مخالفت کرتا ہے بس اللہ واسطے کا بیر ہے مختار ڈوگر بولا اس کا خیال ہے کہ اس علاقے میں سیدوں اور کشمیریوں کا راج ہونا چاہیے کہتا ہے ڈوگروں کا علاقہ بارڈر کے ساتھ ہے وہ ادھر جا کر سمگلنگ کرتے رہیں سیاست سے ان کا کیا تعلق ہے جھوٹا آدمی ہے جی سردار نے کہا دکانداری سے اٹھا ہے ایسا آدمی اور کیا کرے گا ملک مختار کی تو جدی پشتی آرت ہے سب عزت کرتے ہیں یہ تو ٹھیک بات نہیں اعجاز نے تشویش سے کہا ایسے آدمی کی تو رپورٹ ہونی چاہیے جب اتحاد ہی نہ رہا تو پارٹی کہاں کی اور سیاست کہاں کی بالکل مختار ڈوگر بولا یہی تو میں بھی کہتا ہوں خیر مجھے آج خبر ہو گئی ہے ہم بھی اپنی طرف سے پتہ نکالیں گے تم میرے ساتھ مستقل رابطہ رکھو ڈوگر صاحب اگر بات یہی نکلی کہ باقر شاہ ٹھیک آدمی نہیں ہے تو پھر یہ مزید ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارا آپس میں اتحاد رہے اسی میں کامیابی ہے گندے انڈوں کو نکال کر باہر پھینکا جا سکتا ہے جلسہ آنے دو اگر باقر شاہ کے یہی چال چال رہے تو ہم اپنا جلوس لے کر جائیں گے اور اس کے آگے مختار ڈوگر کھڑا ہوگا دیکھ لیں گے باقر شاہ کتنے بندے لے کر جاتا ہے واہ جی واہ سبحان اللہ بات ہوئی نا سردارے نے کہا اسی ہے جان میں مختار ڈوگر نے اپنے آگے رکھی ہوئی چائے کی پیالی اٹھا کر پینی شروع کر دی جیسے ہی اس نے پیالی لبوں سے لگائی سردار اور اس کا ساتھی اپنی پیالیوں کی کی جانب لپکے سردار چائے میں ایک مکھی تیر رہی تھی اس نے چھوٹی انگلی سے مکھی نکال کر باہی پھینکی اور دو گھونڈ میں پیالی خالی کر دی یہ تو ملک جہاز کی مہربانی ہے مختار ڈوگر پیالی میز پر رکھ کر بولا وقت پر معاملہ پکڑ لیا ورنہ باقی شاہ نے تو رکھنا ڈال دیا تھا اسی کا نام سیاست ہے ڈوگر آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا بس حوصلہ نہ ہارو آنکھیں اور کان کھلے رکھو سب سے بڑی بات یہ ہے کچھ دیر کے بعد مختار ڈوگر خوشی خوشی اعجاز سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اس رات کو گھر لوٹا تو اپنی دوہری تحری کامیابی پر پھولا ہوا تھا یہ سوچ کر کہ اس نے مختار ڈوگر کو باقی شاہ کے چکر میں ایسے ڈالا تھا کہ وہ چیمے کی بات کو بھول ہی گیا تھا اعجاز کے لبوں پر بار بار مسکراہٹ اٹھ رہی تھی جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اس کا بدن پھیل کر تنا ہوا تھا ادھر آ اس نے سکینہ سے کہا سکینہ اس کا مقصد جان کر پیچھے ہٹ گئی ہوں ہوں اس نے سر ہلا کر کہا کیوں تجھے پھر کپڑے آ گئے ہیں ہوں پھر کیا بات ہے جو گونگوں کی طرح سر ہلاتی جا رہی ہے میرا دل نہیں کرتا سکینہ بولی دل نہیں کرتا اعجاز نے حیرت سے پوچھا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ہاں چار پہر جاگ جا کر دماغ نہیں تو اور کیا خراب ہوگا زمین کو کون دیکھتا ہے شکر کر پکی پکائی مل جاتی ہے میری ہڈیاں تھکاوٹ سے ٹوٹ رہی ہیں تمہارے اوپر شیطان سوار ہے یہ پہلی بار تھی کہ سکینہ نے صاف انکار کر دیا تھا اس نے کوئی بہانہ لگانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی تھی مگر اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کا غصہ ایک لہجے کو بھڑک کر دب گیا پھر اس نے بات کو مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی کفر کا کلمہ نہ بول میاں بیوی کے تعلق پر شیطان کا نام رکھنے والا گنہ گار ہوتا ہے اپنی بیوی جی سے پوچھ لینا تم جو مہینے مہینے کے تھکے ہوئے آتے ہو اور بے ہوش ہو کر سو جاتے ہو ابھی میرا حال بھی پوچھا ہے بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں چل چپ کر تو تو سارا مزہ ہی کرکرا کر دیتی ہے مزہ تو اللہ جانے تم شہر میں کہاں کہاں لیتے پھرتے ہو پھر کوئی مسلن مل گئی ہوگی تیری آنکھیں اور کان میرے اوپر تہمتیں لگانے کے لیے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ نہ بول تیرے کرتوت میں جانتی ہوں ساری دنیا جانتی ہے جنگیر کے منشی سے لے کر گل افروز تک سب جانتے ہیں سکینہ تم سے تو پر یا پیار میں آتی تھی یا سخت غصے میں اعجاز نے اس کے تیور پہچان لیے تھے وہ دوبارہ لیٹ گیا تیرے کان کچے ہیں دشمنوں کی باتیں سن کر مچلی جاتی ہے تجھے کان بند رکھنے کی ضرورت ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں میرے لال جیتے رہیں ایک لمحے کو اعجاز کے دل میں خیال آیا کہ اس نے سکینہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت دے کر غلطی کی تھی مگر اب وقت گزر چکا تھا گھر اور باہر کا سارا کاروبار سکینہ کے ہاتھ میں تھا اور خود اعجاز کو اپنے کاموں سے فرصت نہ تھی گھر اور باہر کا سارا کاروبار سکینہ کے ہاتھ میں تھا اور خود اجاز کو اپنے کاموں سے فرصت نہ تھی اس نے خاموشی میں خیریت جانی اور ناگواری سے منہ موڑ کر آنکھیں بند کر لی بند آنکھوں کے پیچھے اس نے اپنی دن بھر کی فتح اور نصرت پہ خیال جمایا اور ایک خوشگوار نیند کا انتظار کرنے لگا رت بدلی تو منظر ہی بدل گیا موسم بہار آ لگا تو ملک کے مشرقی حصے میں ملٹری ایکشن شروع ہو چکا تھا شہر میں خوشیاں منائی جا رہی اسی دوران جلسے کا موقع بھی آ گیا دو ماہ قبل مختار ڈوگر کی اعجاز کے ساتھ ملاقات کا حال جلد ہی باقر علی شاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گیا چند روز چھوڑ کر باقر علی شاہ بھی اعجاز کے دفتر میں آ وارد ہوا تھا اعجاز بڑے تپاک سے اسے ملا باقر علی شاہ اکیلا آیا تھا منظور اعجاز نے آواز دی جا شاہ صاحب کے لیے نمبر ون چا بنوا کے لا باقر علی شاہ نے ہاتھ اٹھا کر منظور کو روک دیا سارا دن چائے پیتے پیتے گزر جاتا ہے میری تو انتڑیاں خراب ہو گئی ہیں جا پھر بوتل لے آ تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ملک صاحب باقر علی شاہ مخاطب ہوا اس کی اعجاز سے ایسی بے تکلفی نہ تھی جیسی مختار ڈوگر کی تھی جس کے اعجاز کے ساتھ آڑت کے سلسلے میں پرانے تعلقات تھے ٹھنڈے پانی کا گلاس دے دو او نہیں نہیں جا جا تو بوتل لے کر آ کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے ملک صاحب باقر علی شاہ بولا یہ میں کیا سن رہا ہوں کیا سن رہے ہیں شاہ صاحب ہمیں بھی کچھ بتائیں اعجاز نے کہا یہی کہ مختار ڈوگر میرے خلاف باتیں کرتا پھر رہا ہے سنا ہے یہاں بھی آیا تھا چودھری مختار دو چار دن پہلے آیا تو تھا ایک اسکول ماسٹر کا معاملہ تھا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کا ذکر آیا ہو ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط ہو بہرحال قصہ یہ ہے ملک صاحب کہ مختار ڈوگر میرا جونیئر ساتھی ہے ہے کہ نہیں بالکل ہے آپ قومی حلقے کے نمائندے ہیں آپ کے دو ایم پی اے ہیں ڈوگر اور رفاقہ شاہ تو کیا ڈوگر پر واجب نہیں آتا کہ مجھے مناسب عزت دے کیوں نہیں بالکل آتا ہے رفاقہ شاہ کو دیکھیں ہر ایک معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے میرے مشورے کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا اس کے برعکس ڈوگر نے آج تک کسی بات میں میری رضامندی طلب نہیں کی شروع دن سے اپنا گروپ بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میرے بندے کھینچ کر اپنے گروپ میں شامل کر لے کئی مرتبہ اس نے میرے بارے میں غلط سلط خبریں پھیلائی ہیں یہ ہلکے کے لیے کوئی اچھی بات ہے یہ تو بہت بری خبر سنائی آپ نے شاہ صاحب ہلکے کے لیے بلکہ پارٹی کے لیے اس سے بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی آپس کی بات ہے ڈوگر کی تو تعلیم وغیرہ بھی ہلکی ہی ہے آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں آپ کو علم ہوگا کہ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں صرف نا اتفاقی کی وجہ سے فیل ہو گئیں باقی علی شاہ کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا اور سامنے رکھی ہوئی کوکا کولا کی بوتل اٹھا کر پینے لگا آپ نے بالکل درست فرمایا نا اتفاقی بری بلا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھ سے حکم لے آخر وہ بھی عوام کا نمائندہ ہے لیکن کم از کم رتبے کے لحاظ سے مجھے مناسب عزت و احترام تو دے آپ کی ساری عمر اسی کام میں گزری ہے آپ کو علم ہے کہ ایک دوسرے کے مقام کا خیال نہ رکھا جائے تو سارا سسٹم ہی فیل ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں سسٹم کے شاہ صاحب تانا بانا ہی بکھر جاتا ہے اس بات کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے بہرحال اس کا کوئی بندوبست تو ہونا ہی چاہیے میرے خیال میں تو آپ کو ان باتوں سے بالا تر رہنا چاہیے آپ کی پوزیشن ایسی نہیں کہ ان قضیوں میں پڑھیں آخر ہم چھوٹے لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہیں اعجاز کی بات کا اثر خاطر خواہ ہوا تھا جب باقر علی شاہ بولا تو فتح جذبات سے اس کی آواز رندی ہوئی تھی واہ ملک صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں میں تو عوام کا خادم ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کا خادم ہوں یہ آپ کی کثر نفسی ہے شاہ صاحب ورنہ کون آپ کے کام کو نہیں جانتا پانی کی سبیلیں افتتاحی جلسوں میں آپ کی خدمات پیش پیش تاجر طبقہ ہو یا تھانہ سب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہر دوسرے دن اخباروں میں آپ کی تقریریں تصویریں جتنے رفائی کام آپ نے چند مہینوں میں کیے ہیں ہم نے ساری عمر میں نہیں کیے ہم تو آپ کے کارندے ہیں آپ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں یہ کام آپ مجھ پہ چھوڑ دیں میں ڈوگر کو الگ لے جا کر ذرا کھینچتا ہوں اس کا کیڑا نکالتا ہوں فکر نہ کریں ویسے مختار ڈوگر آدمی برا نہیں میں کب کہتا ہوں باقی شاہ بات کاٹ کر بولا اصل میں اس کے ایڈوائزر خراب ہیں بالکل یہی بات میرے دل میں بھی تھی میں اس کے ایڈوائزروں کے کان بھی مڑوڑتا ہوں ایسے لوگوں کو درست کرنے کا طریقہ مجھے آتا ہے بس آپ میرے ساتھ رابطہ رکھیں اب بڑا جلسہ بھی آ رہا ہے اشے ضروری ہے کہ ہم سب اتحاد کا مظاہرہ کریں اسی لیے فل رابطہ رکھنا بے حد ضروری ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں ملک صاحب باقیر علی شاہ اعجاز کے آگے بچ گیا جیسے آپ کہیں پیسے ہی ہوگا آٹھ دس روز کے اندر اسی طرح کی مہم چلا کر اعجاز نے دونوں کی صلح کروا دی اعجاز کے بند دفتر کے اندر گلے شکوے ہوئے اور وہیں پر باقر علی شاہ اور مختار ڈوگر آخر میں اٹھ کر گلے بھی مل لیے جب جلسے کے لیے ہلکے کا جلوس نکلا تو اگلے ٹرک پر باقر علی شاہ مختار ڈوگر اور رفاقت شاہ کے ساتھ اعجاز بھی کھڑا تھا شہر کے ہر کونے سے مختلف جلوس ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ناشتے گاتے ہوئے مردوں عورتوں کے ہمراہ مانگے تانگے ہوئے ٹرکوں ڈھیڑوں گدا گاڑیوں رکشاؤں اور تانگوں کے ساتھ ایک ہی سمت کو چلے جا رہے تھے پیچھے پیچھے پیدل چلنے والوں کی ایک فوج تھی ان سب کا رخ گول باغ کی جانب تھا اعجاز کا جلوس شہر کے سب سے دور دراز حصے سے چلا تھا اس نے تقریباً سارے شہر کو پار کر کے اپنی جائے مقام تک پہنچنا تھا چنانچہ وہ جگہ جگہ پر رک کر چل رہا تھا جہاں پر جلوس رکتا زور و شور سے نعرے لگنے شروع ہو جاتے جلوس کو دیکھنے والے مقامی لوگ سڑک کے کنارے کھڑے جوش میں آ کر نعروں میں شامل ہو جاتے فاصلے فاصلے پر پانی کی سبیلے لگی تھیں جہاں لوگ ہاتھ کا چلو بنا کر پانی پیتے منہ پر گیلے ہاتھ پھیر کر تازہ دم ہوتے ریڑھی والوں سے پکوڑے اور دہی پھلکیاں خرید کر کھاتے جا رہے تھے سڑکوں پر ٹرافک نفری ہر طرف نظر آ رہی تھی معلوم ہوتا تھا سارے ضلع کی پولیس شہر کی سڑکوں پر جمع ہو گئی ہے مگر بیشتر جلوس پر امن تھے لوگ ہنس کھیل رہے تھے تالیاں بجاتے اور ناچتے ہوئے چلے جا رہے تھے ساتھ ساتھ گرد کا طوفان اٹھ رہا تھا گول باغ کے اندر جس کا نام ناصر باغ رکھا جانے والا تھا لوگوں کی ایسی بھیڑ تھی جیسی صبح سویرے سبزی منڈی میں ہوتی ہے پسینے سے تر بدن ایک دوسرے سے رگڑ کھا رہے تھے شہر کے مختلف حلقوں اور نوا کے دیہات سے ڈھولوں باجوں اور توتیوں والے جلوس ایک کے بعد ایک باغ میں آ آ کر جمع ہو رہے تھے دھکم پیل کا ایک عالم تھا کہ ہر آدمی آگے ہی آگے نکل کر سٹیج کے قریب تر ہونا چاہتا تھا ہر طرف ایک بھگدڑ مچی تھی مگر ایسی بھگدڑ کہ جس کے اندر لوگ بھاگنے دوڑنے کی بجائے اپنی جگہ پر ہراساں کھڑے ہل جل کر رہے تھے اعجاز کا جلوس وس تک پہنچ کر رک گیا آگے کندھے سے کندھا اور پیٹ سے پیٹ جوڑے آدمیوں کے پوچھتے لگے تھے جیسے پکی دیواریں ہوں اسٹیج پر ایک داڑھی مچھ منڈا آدمی مائکرو فون پہ کھڑا ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کر رہا تھا جس کا ایک لفظ مجمع کے شور کی وجہ سے سمجھ نہ آ رہا تھا وہ سر سے مکمل گنجا تھا جس کی وجہ سے اس کا ٹنڈ منڈ چہرہ معمول سے زیادہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا ہجوم کی گرمی لوگوں کے سروں کو چڑھ رہی تھی شاہ جی اعجاز اپنے ساتھ کھڑے باقی علی شاہ سے مخاطب ہو کر بولا یہ کام خراب ہے آگے نکلنے کا کوئی رستہ ملنا چاہیے ضرور ملنا چاہیے ملک صاحب میں قومی اسمبلی کا منتخب نمائندہ ہوں منتظمین کو مجھے مناسب عزت دینی چاہیے اعجاز نے ایڑیاں اٹھا کر چاروں طرف نظر دوڑائی منتظمین بھی دراصل آپ ہی کی طرح کے ممبر ہیں کوئی آسمان سے نہیں اترے لیکن سب اندرون شہر کے ماجے گامے ہیں جو معتبر بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہواریوں کو سٹیج کے آگے کھڑا کر رکھا ہے دیکھیں میں کچھ کرتا ہوں آپ اور ڈوگر صاحب اور رفاقت شاہ یہیں پر جم کر کھڑے رہیے اپنی جگہ نہ گنوائیے اعجاز کو ایک طرف چند پست قد لوگ کھڑے ہوئے نظر آ گئے جہاں سے اس نے اندازہ کیا کہ پچھلی جانب سے شاید سٹیج پر پہنچا جا سکتا تھا اس مہم میں اسے آدھا گھنٹہ لگ گیا مگر وہ آخر اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا وہاں سے اس نے ایک چھوٹی موٹی سیاہ مونچھوں والے نوجوان کو جا پکڑا جو منتظمین میں سے دکھائی دیتا تھا جناب علی اعجاز نے اسے ایک ماہر یونین لیڈر کے لہجے میں مخاطب کیا ہمارے حلقہ نمبر اٹھاسی کے ممبر قومی اسمبلی اور دو ممبران صوبائی اسمبلی پیچھے ہجوم کے اندر پھنسے کھڑے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں اسٹیج پر لایا جائے ورنہ وہ اپنا دو ہزار کا جلوس لے کر واپس جا رہے ہیں نوجوان نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اندر ہی اندر وہ اعجاز کی بات کے وزن کا تعین کر رہا تھا جب اعجاز نے اس کی نظر کے سامنے آنکھ نہ جھپکی تو نوجوان بولا ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان کے نام کیا ہیں اعجاز نے نام بتائے نوجوان نے جھک کر زمین سے ایک اشتہار اٹھایا اسے جھٹک کر مٹی صاف کی اور اس کی پشت پر پینسل سے نام لکھے او سے اس نے ایک دوسرے نوجوان کو آواز دی کوئی بلے ہیں آ ہاں میاں صاحب لے لیتا ہوں تین چار بلے لے جاؤ ان صاحبان سے کہو لگا لیں اور انہیں آگے لے آؤ اعجاز اس نوجوان کے ساتھ واپس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تینوں ممبران اور حلقے کے دو تین مزید معززین کے ہمراہ سٹیج کے سامنے کھڑا تھا بڑا کام دکھایا ملک صاحب مختار ڈوگر نے تعریفاً کہا کیا عمل پڑا تھا کچھ بھی نہیں اعجاز ہنس کچھ بھی نہیں اعجاز ہنس کر بولا میں نے سیدھا جا کر کہا کہ میرے ممبران اسمبلی کو سٹیج پر بٹھاؤ ورنہ ہم واپس جا رہے ہیں سٹیج کے اوپر ہاں قائد کے ساتھ واہ یہ تو بڑی بات مانگ لی آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں شاہ صاحب یہ رمزیں ہم یونین والے ہی جانتے ہیں توپ مانگو تو تلوار ملتی ہے اسٹیج کے پیچھے ہلچل مچی نعرے بلند ہوئے اور اچانک ڈائس پر ان کا لیڈر نمودار ہوا وہی عام سا شلوار قمیض کا لباس پاؤں میں چپلی قمیض کے کف کھلے اس نے اپنے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے تالی بجائی پھر بازو کھول دیے جیسے سارے جہان کو خوش آمدید کہہ رہا ہو قمیض کی آستینیں ڈھلک گئی اور کونیوں تک بازو ننگے ہو گئے ہجوم میں ایک غلغلہ بلند ہوا نعرے بند ہوئے تو تالیاں بجنے لگی تالیاں رکی تو پھر نعرے شروع ہو گئے کئی منٹ تک اسی طرح شور مچا رہا پھر لیڈر نے ہاتھ اٹھا کر مجمے کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا گل اس طور سے تھما جیسے ایک محیب الجسا جانور کے آخری دم نکلتے ہوں ہجوم آخری بار جر جرایا اور خاموش ہو گیا لیڈر نے دو چار لفظ ہی کہے ہوں گے کہ مائکرو فون بند ہو گیا لیڈر بولتا چلا گیا مجمع سے آوازیں اٹھنے لگی آواز آواز پہلے ایک پھر دو اور آدمی آ کر مائکرو فون سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے چند سیکنڈ میں وہ چالو ہو گیا مگر اب اس میں سے آواز پھٹی پھٹی نکلنے لگی تھی اکب سے ایک آدھ بار آواز آواز کی صدا اٹھی مگر جب دیکھا کہ لیڈر اپنی روانی میں بولتا جا رہا ہے تو خاموشی چھا گئی لفظوں کی کوئی حقیقت نہ تھی سن سینتالیس کے بعد یہ پہلا لیڈر آیا تھا جو خواہ کسی زبان میں بولتا لوگ صرف اس کی آواز سننے اور شکل دیکھنے کی خاطر منہ کھولے کھڑے ہو جاتے تھے اس کے وجود کو اپنے مقابل پا کر لوگوں کی غربت کے داغ ان کے دل سے دھل جاتے اور ان کے اندر توقعات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا تھا یہ لوگ اس شخص سے ہر لہجہ کسی ایسے معجزے کسی کرامت کی توقع رکھتے تھے جس کی رونمائی سے ان کی زندگیاں بدل جائیں گی اس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اتنا بڑا جاگیردار ہو کر غریبوں کی جھونپڑیوں میں جا کر ان ان کے کے ساتھ کھاتا پیتا اور زمین پر سوتا رہا تھا باتوں نے اسے اس قوم اندر فقیری کا درجہ دے دیا تھا اعجاز میں مسحور کھڑا اس کے لفظوں سے بے نیاز اس کے ہاتھوں کے اشارے اس کی تقریر کے انداز کو دیکھ رہا تھا اور وقت وقت پہ نعرے لگاتا جا رہا تھا اس قربل قربل کرتے مجمع میں زندگی کی توانائی دوڑتی پھر رہی تھی پھر اچانک مائکرو فون کا نقص رفع ہو گیا اور آواز صاف ہو گئی یہ ایک مداری ہے لیڈر کہہ رہا تھا اس کے پاس مداریوں کی کئی ٹوپیاں ہیں ایک ٹوپی پریزیڈنٹ کی ہے پھر اسے اتار کر چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ٹوپی پہن لیتا ہے جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو اسے اتار کر پھینک دیتا ہے اور کمانڈر ان چیف کی ٹوپی پہن لیتا ہے اس کے پاس ایک سیاستدان کی ٹوپی بھی ہے جب اسے پہنتا ہے تو انتقال اقتدار کی ٹال مٹول کرنے لگتا ہے جب یہ سیاستدان بنتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے پھر کہتا ہے انتقال اقتدار ٹال مٹول یکدم لیڈر نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی اور لے میں کہنا شروع کیا انتقال اقتدار ٹال ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے پاؤں پہ چاروں طرف گھوم گیا جیسے کوئی مست کلندر ہو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے الفاظ اس کے منہ سے اچک لیے اور اس کی نقل میں گھوم گھوم کر گانے لگے انت کال ڈھول جو خاموش ہو چکے تھے دم بج اٹھے مجمع میں لوگوں نے تالیاں بجا کر گھومتے اور یہی گردان کرتے ہوئے کئی چکر کاٹے جیسے کسی لمبی چوڑی مشین میں نصب ہزاروں پھرکیاں ایک ساتھ چل رہی ہوں کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ لیڈر نے یہ الفاظ کس زمن میں بولے تھے کہ وہ ایک دوسرے شخص کے الفاظ کو دہرا کر اس کا مزاق ہجوم اپنے تئیں ایک مطالبے کی صورت یہ الفاظ رہا تھا کچھ دیر کے بعد جب لیڈر نے محسوس کیا کہ لوگ منتقلی اقتدار کا مطالبہ کر رہے تھے تو وہ بھی پلٹ کر ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا گو اس کا پلٹنا کسی نے نہ دیکھا اور نہ محسوس کیا کہ الفاظ بھی وہی تھے ارکات بھی وہی اور سر اور لے بھی وہی تھی اعجاز گو اس سارے عمل میں شامل تھا مگر ایک خیال کو وہ اپنے دل میں آنے سے نہ روک سکا کہ کیا سیاست انہی غلط فہم خطوط پر استوار ہوتی ہے